بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ فروری دو ہزار پندرہ آج مجھے ایک حدیث یاد آئی اسی کو لے کر میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں دو ایسے انسانوں کا ذکر ہے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں المتحاب نے اللہ المتحاب نے اللہ یعنی آپس میں محبت کرنا اللہ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے آپس میں محبت کرنا for the sake of God یعنی اللہ کے مشن کے لیے یہ جو دعوت کا کام ہے دعوت اللہ وہی اللہ کا مشن ہے وہی فضر شیخ آف گاڈ ہے تو دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا پرنسپل بتایا گیا ہے تو یہ جو لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے محبت کریں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے جنت کی خوشخبری ہے اللہ کے پڑوس میں جگہ پانی کی خوشخبری ہے تو اتنی بڑی جو نعمت ہے وہ کیسے ملے گی کسی انسان کو وہ یہی ہے کہ وہ المتحبین فی اللہ بن جائے یعنی اللہ کے مشین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دیکھیں یہ جو دعوت اللہ کا مشن ہے یہ بہت ہی زیادہ نازک کام ہے اور یہ کام اچھے انداز سے اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ دعات یعنی دعوت کا کام کرنے والے آپس میں ان کے اندر محبت کے درجے کا تعلق ہو یعنی افیکشن کے درجے کا یعنی کہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے وہ ممبر ہیں یا آپس میں کبھی کسی موقع پر مل لیتے ہیں مثلاً لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو ملاقات ہو گئی نہیں اس کے لیے افیکشن کے درجے کا تعلق ضروری ہے محبت کے درجے کا تعلق ضروری ہے دیکھیے ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو اپنے بیٹے کے لیے کیا کرنا ہے خود جانتی ہے وہ کہ مجھے کیا کرنا ہے تو دعوت کا کام یعنی اللہ کے مشن کا کام اتنا زیادہ کریٹو کام ہے اس کے اتنے زیادہ آسپیکٹ ہیں کہ آپ کوئی کاغذ پہ لکھ کر دے دیں کہ بھائی دیکھو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا وہ نہیں ہو سکتا ہر موقع پر ہر لمحہ آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا ہے تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر محبت کا تعلق ہو اپنے ساتھیوں کے بارے میں لوگ اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں یہاں جو ہے بات اللہ کے مشن کے لیے آپس میں محبت کرنا یعنی ایک دائی دوسرے سے محبت کرے اللہ کے مشن کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اللہ سے آپ کو کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا رسول سے آپ کو کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں سے مل کر آپ کام کریں صبح شام ان سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور ڈفرینسز آتے ہیں کیونکہ جہاں انسان ہے وہ ڈفرینس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کی وہ قسم ہے جو ڈفرینس کے باوجود محبت کرنا یہ امپلائڈ ہے اس میں ڈفرینس کے باوجود محبت کرنا اختلاف کے باوجود محبت کرنا تو یہ محبت کی بہت اعلی قسم ہے اور جب تک یہ کوالٹی نہ ہو دعوت اللہ کا کام اعلی درجے کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انسانوں میں آپ کو کام کرنا ہے انسانوں میں ہر آدمی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے تو بار بار ایک دوسرے سے ڈفرینس آئیں گے اٹ از بٹ نیچرل ہو نہیں ہونا ہے تو کیسے دعوت کا مشن صحیح ڈھنگ پر کنٹینیو رہے جاری رہے اس کی گارنٹی یہی ہے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں سے محبت کے درجے کا تعلق کوئی اور درجے کا تعلق کبھی بھی دعوت کے مشن کو اعلی معیار پر کرنے کی گارنٹی نہیں بن سکتا تو میں ان تمام لوگوں کو جو سی پی ایس کے مشن میں جڑے ہیں جو دعوت اللہ کے مشن میں جڑے ہیں ان کے اندر اسی اسپرٹ کی دعا کرتا ہوں ابھی کل مجھے نیوز ملی ویسٹرن ورلڈ سے کہ دو لیڈیز تیار ہوئی قرآن کا ترجمہ کریں وہاں کی زبان میں یعنی ایک لیڈی نے یہ ڈسائڈ کیا کہ انہیں قرآن کا ترجمہ کرنا ہے فرینچ میں دوسری لیڈی نے ڈسائڈ کیا کہ ان کو قرآن کا ترجمہ کرنا ہے اسپینش میں ہمارا جو ترجمہ چھپا ہے اس کو لے کر کے ہمارے یہاں سے جو ترجمہ قرآن میں چھپا ہے اس قرآن کے ترجمے کو جو ہمارے ہاں سے انگلش چھپا ہے اس کو لے کر کے وہ ترجمہ کریں گی اسپینش میں اور فرینچ میں تو یہ بہت اچھی خبر ہے تو ہمارے ادارے کی طرف سے ان کو آفر دیا گیا کہ آپ کا جو اس میں معاوضہ ہے وہ ہم پورا ادا کرنے کو تیار ہیں تو دونوں لیڈی نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے ہم یہ کام کریں گے بغیر معاوضے کے تو جب بات انہوں نے کہی بہت ہی عام تھی ان کا کہ ہم یہ کام کریں گے کہ ہمارے لیے وہ جاریہ بنے ست جاریہ تو کیسا عجیب ہے یہ مشن جو آپ کے لیے اس وقت بھی اس میں ریوارڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کے بعد بھی بتاؤ جاریہ کے تو اس مشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا انڈیا کے باہر ہوں ان کے اندر یہ اسپرٹ ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں ان کے اندر اس درجے کا تعلق ہو جہاں ڈفرینس ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں جسے ماں اور بیٹے کے بیچ میں ڈفرینس آتا ہے لیکن وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے محبت پریویل کرتی ہے وہ تعلق ہونا چاہیے تب یہ کام اچھے پیمانے کا چل پائے گا اور پھر یہ رواج ملے گا کہ اللہ کے پڑوس میں جو جنت ہے وہاں وہ داخل کیے جائیں تو جو شخص اللہ کے مشن میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتا ہو جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کو اللہ کے پڑوس میں جو جنت میں ہے اس جنت میں اس کو داخلہ ملے وہ اللہ کے بہترین بندوں کے پڑوس میں ابودی زندگی گزار ہے تو اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ دعوتی مشن میں لگنا ہے اور دیکھیے دعوتی مشن ٹیم کا مشن ہے یعنی مل کر کام کرنا کوئی ایک آدمی اکیلا کسی افیکٹو طور پر دعوت کا مشن نہیں چلا سکتا مل کر کرنا ہوگا مل کر کرنا ہوگا یعنی ٹیم کی شکل میں کرنا ہوگا جب ٹیم ہوگی تو ڈفرینس آئیں گے تو ٹیم ورک کو اعلیٰ پیمانے پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اپنے ساتھیوں کے بارے میں محبت کا تعلق ہو یعنی وہ تعلق جہاں ڈفرینس سیکنڈری بن جائے اور اللہ کے لیے آپس میں جڑنا یہ اصل بن جائے تو میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کی خاطر اپنے اندر ٹیم اسپرٹ ٹیم اسپرٹ پیدا کریں ٹیم اسپرٹ یہی ہے کہ اتنا زیادہ تعلق ہو جائے اپنے ساتھیوں سے کہ ڈفرینس آئیں تو وہ ڈفرینس غیر مؤثر بن جائیں وہ آپ کی زندگی میں کوئی ان کا اثر نہ ہو اور اللہ کی خاطر جو آپ کام کر رہے ہیں وہی سب سے بڑا کنسرن بن جائے آپ کا تو میں اسی کے لیے اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کوششوں کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں اس کا آپ کو ہائی ریوارڈ دے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کی میں دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ